دھوپ کی تمازیت میں جلتے ہوئے اندرون سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں زندگی ہمیشہ کی طرح سسکتے ہوئے گزر رہی تھی دوپہر کا وقت مئی کا مہینہ کچے راستوں پر جانور تک نظر نہیں آتے تھے ایسے میں فضل دین اور فضلو ایک گھر سے دوسرے گھر بھاگا جا رہا تھا آج فضلو کے گھر میں بچے کی پیدائش متوقع تھی اس سے پہلے چار بار یہ دن آیا مگر فضلو کا کوئی بھی بچہ ایک سال کی عمر تک نہ پہنچ سکا کمزوری اور بیماری اپنی جگہ مگر سب سے بڑی وجہ ماں اور بچے کو خوراک کا نہ ملنا تھا فضلو گاؤں کی ذمہ دار جسے سب وڈیرا سائیں کے نام سے جانتے تھے پاس ایک معمولی ہاری کی ملازمت کرتا تھا تنخواہ وغیرہ تو کچھ نہیں بس ڈیرے سے کچھ اناج اور سال میں دو مرتبہ پرانے کپڑے مل جاتے تھے جو فضلو کی کل کمائی تھی وڈیرا سائیں کبھی خوش ہو کر کچھ پیسے تو ان کی مرضی لیکن ایسا کبھی کبھار ہی ہوتا تھا دن بھر وڈیرا کھیتوں اور مویشیوں کی دیکھ بھال اور ان کی ایک آج جھوٹی تعریف فضلو کی زندگی کا واحد مقصد تھا آج فضلو کی پریشانی کا سبب متوقع ولادت تھی کیونکہ نہ تو گھر میں کھانے کو کچھ تھا اور نہ ہی نامولود کو ڈھانپنے کے لیے کوئی کپڑا نہ ہی دوا کا انتظام نہ ہی دائی یا ڈاکٹر کی دستیابی کہ مفت میں اس دوپہر میں کون آئے چچا فضلو ایک گھر سے دوسرے گھر اس آس پر جا رہے تھے کہ شاید کوئی مالی مدد مؤثر ہو جائے مگر گاؤں میں تو سب کا حال ایک جیسا تھا وہ ڈیرا شہر گیا ہوا تھا اور ڈیرے میں بیٹھے اس کے چیلوں سے کچھ مانگنے جو الجھنے کا سوچ کر ہی چچا فضلو کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے خیر اس کشمکش اور سوچوں کی ادم پیل میں فضلو کو پڑوس کی عورتوں سے جو گھر میں آئی ہوئی تھی ایک بیٹی کی نوید ملی فضلو بیچارہ اس سوچ میں کہ اب آگے کیا ہوگا صرف ایک مصنوعی ہنسی ہی چہرے پر لا سکا اور کچھ سمجھ نہ آیا تو چچا فضلو گاؤں کی اکلوتی مسجد کے مولوی صاحب کے پاس چلا گیا اور عرض کی مولوی صاحب آج گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے کوئی بھلا سا نام بتا دیں رکھنے کو مگر نام ایسا ہو کہ بچہ بچ جائے چار اس سے پہلے جلدی ہی مر گئے یہ کہہ کر فضلو فرتے عقیدت سے مولوی صاحب کے ہاتھ آنکھوں پر لگا کر چومنے لگا مولوی صاحب گویا ہوئے فضلو دیکھ ایسی خبر بغیر مٹھائی کے نہ لایا کر اب تو تیرے بچے کی جندگی کے لیے بھی دعا مانگنی پڑے گی کوئی تعویز اور چلا بھی لگانا ہوگا تو تیری قربت اور اخلاص کو دیکھتے ہوئے پچاس روپے میں یہ کام ہو جاوے گا جا شاباش بھاگ کے مٹھائی اور پیسے لے آ تب تک میں کوئی موضوع نام سوچ لوں حساب کتاب لگا کے فضلو نے روحانسی لہجے میں جواب دیا مولوی شاب میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں شہر گیا ہوا ہے بس نام بتا دے اللہ بھلا کرے گا مگر مولوی صاحب پر اس کا کوئی اثر نہ ہونا تھا نہ ہوا کہنے لگے جب تک بیٹے کو بے نام ہی رکھ شاید دنیا میں اور دین میں بھی بے نام ہی رہ جائے اتنا کہہ کر مولوی صاحب منہ پھیر کر تسبیح کرنے لگے اور فضلو بیچارہ کچھ دیر تک ان کی ہزار دانوں کی تصویر ختم ہونے کے انتظار میں بیٹھا رہا پھر میوس ہو کر واپس چلا آیا بے نام اور مولوی صاحب کے جملے فضلو کے دل کے آر پار ہو گئے اس رات فضلو سو نہیں پایا بس روتا رہا اپنے سین کی چار پائے پہ پڑا پتا نہیں آسمان کو تکتے ہوئے کیا کیا بڑبڑاتا رہا اللہ سائی یہ مولوی شاپ کہتی ہیں میرا بیٹا بے نام رہ جائے گا اور میرے نام والے اللہ میری لاج رکھ اسے جندگی دے نام دے اس کا خیال رکھ ہم پر رحم کر ہم پر فضل کر میرے مالک آج یہ بے نام تیرے نام کرتا ہوں جیسے تیسے دن گزرتے گئے دن ہفتے میں ہفتے مہینے میں اور مہینے سال بنتے چلے گئے فضلو دن رات سائیں کی سیوا کرتا اور کچھ وقت مل جاتا تو اس میں اپنے بیٹے سے کھیلتا آج اس کا بیٹا لگ بھگ آٹھ سال کا ہو گیا تھا نام کچھ نہیں رکھا تھا کوئی چھوٹا بولتا کوئی فضلو کا فضلو تو کوئی منا میرے نے دو سال کی عمر میں ہی بولنا سیکھ لیا تھا اور دماغ کا بہت تیز تھا اس میں عام بچوں والی کوئی بات نہیں تھی نہ زیادہ بولتا تھا نہ کھیلنے سے کوئی دلچسپی نہ کھلونوں کا کوئی شوق نہ کھانے سے رغبت دے دیا تو کھا لیا ورنہ مانگا کبھی نہیں فضلو اپنے منڈے کو وڈیرا سائیں کے پاس اکثر لے جایا کرتا تاکہ ان کی سرپرستی رہے منا جب بھی سے ملتا بہت سوال کرتا تھا اور سوالوں کی یہ تکرار نہ تو فضلو کو بھلی لگتی اور نہ ہی سائیں کو کبھی کبھار سرزنش تو کبھی ڈانٹ تو کبھی مار یہ منہ اور سائیں کے درمیان روز کی بات ہو گئی ایک دن فضلو بجلی نہ ہونے کے سبب آدھی رات کو بیٹھا اپنی بیوی کے ساتھ اپنے نصیب کا ماتم کر رہا تھا کہ منا اٹھ گیا اور کہنے لگا بابا آپ جلی کٹی کیوں بولتے رہتے ہو منہ میں دکھی جو رہتا ہوں یہ دکھ کیا ہوتے ہیں بیٹا دکھ ایسی چیز ہے جو صرف غریبوں کے پاس ہوتے ہیں تو یہ دیتا کون ہے امیر کیوں انہیں خوشی ملتی ہے شاید دکھ دے کر غریبوں کو تو امیروں کو دکھ کون دیتا ہے پتا نہیں تو بکواس بند کر اور سو جا بابا تو خوشی کیا ہوتی ہے کیسی دکھتی ہے جو امیروں کے چہروں پر ہوتی ہے جب وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں تو پودوں کی خوشی کیسی ہوتی ہے اور جانوروں کی بیٹا جانوروں کی خوشی ان کے اچھلنے کودنے میں ہے اور پودوں کی خوشی ان کے پھولوں میں پھر بابا ہم پھولوں کو توڑ کیوں لیتے ہیں فضلو نے ہمیشہ کی طرح وہ بگاڑا اور کروڑ بدل کے سو گیا صرف فضلو ہی نہیں پورا گاؤں کے روز روز کے سوالات سے تنگ تھا پنچایت کے بڑے بوڑھوں نے تو صاف منع کر دیا تھا کہ دیکھ فضلو تو جب ملنے آوے تو اس شیطان کو ساتھ نہ کر یہ ہے اور ہمارا وقت برباد کرتا ہے مسجد کے مولوی صاحب کو تو مننے سے جیسے اللہ واسطے کا بیر تھا شاید وہ اپنی مٹھائی کا غم بھول نہیں پائے تھی یا کے ہر وقت کے سوالات نے ان کی ناک میں دم کر رکھا تھا اگر کی گاؤں بھر میں کسی سے دوستی تھی تو وہ تھے دینو چاچا نام تو ان کا دین محمد تھا مگر سب لوگ انہیں دینو چاچا کہہ کر بلاتے تھے کوئی ساٹھ کے پھیرے میں ہوں گی یا شاید پچپن کی آگے پیچھے کوئی تھا نہیں کچھ سال پہلے نہیں پتا نہیں کہاں سے اس گاؤں میں آئے اور یہیں کے ہو رہے کبھی موچی کا ٹھیا لگا لیتے تو کبھی آم بیچتے نظر آتے کبھی حجام بن جاتے تو کبھی سبزی فروش ایک بے ذر سے بزرگ آدمی تھے کم گو تھے لہذا لوگ زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے منہ کو جب بھی وقت ملتا گھر اور ڈیرے کے بے شمار چھوٹے چھوٹے کاموں سے تو وہ چچا دینو کے پاس جا بیٹھتا آج دینو چچا گاؤں سے ذرا ہٹ کے کنویں اپنے روایتی طرز پر خلاؤں میں کھویا ہوا تھا کہ منا آ گیا دینو چچا دینو چچا میری بات سن سن بھی لینا ہاں کیا ہے منہ تنگ کرتا ہے چچا تو یہ روز نوے نوے کام کیوں کرتا ہے کوئی ایک کام کیوں نہیں کر لیتا چچا نے میرے کو گھورا کیونکہ سوال اس کی عمر سے بڑا تھا اور بولا دیکھ منہ جو یہ روزی روٹی ہوتی ہے نا وہ اللہ دیتا ہے یہ کام کاج تو وسیلہ بہانہ ہوتے ہیں جب کسی کام میں میرا ہاتھ بیٹھ جاتا ہے اور دل میں خیال آنے لگتا ہے کہ میں اب خود کما کے کھا سکتا ہوں اور میرا جو رشتہ ہے اپنے اللہ سے وہ ٹوٹنے لگتا ہے تو میں اس کام کو چھوڑ دیتا ہوں او چچا کیا بول رہا ہے کچھ سمجھ نہ آوے چل چھوڑ یہ بتا میرا نام کیا ہے سب مجھے منا کہتے ہیں اب میں کوئی منا تھوڑا ہی ہوں آٹھ سال کا جوان ہو گیا ہوں کام کاج میں ہاتھ بٹاتا ہوں بابا کا تو میرا بھی نام ہونا چاہیے اور چچا میں کون ہوں منہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں میں بھی اور تو بھی تو اپنا نام عبداللہ رکھ لے یہ سن کر منہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور فوراً چیختا ہوا بھاگا میں عبداللہ ہوں میں عبداللہ ہوں میرا نام ہے عبداللہ گھر پہنچ کے جب یہ نام ماں باپ کو بتایا تو انہیں غلطی کا احساس ہوا کہ نام تو وہ رکھنا ہی بھول گئے بہت چاہا کہ انہیں کا نام وڈیرا سائیں سائن سے رکھوائیں شاید اس بہانے کوئی طاقتور سہارا مل جائے گاؤں کی ریت بھی یہی ہے مگر منہ کو تو عبداللہ کا بھوت ایسا چڑھا کہ ماں باپ کو ہار ماننا ہی بنی یوں فضلو کا منا ہی سے عبداللہ بحال تھا رات کھانے کو کچھ ملا نہیں فضلو اور ماں دونوں ڈیرے پر کام کرنے جاتے تو وہاں سے کھانا کھا کر آتے اور چھوٹے عبداللہ کے لیے لے آتے کل نہ تو عبداللہ عبداللہ ڈیرے پر گیا اور اور نہ ہی ماں باپ کچھ لا سکے رات کی بھوک غصہ کے چہرے سے ہی نظر آ رہا تھا خیر وہ آج ڈیرے پر کام کرنے کے لیے چلا گیا سین ہی میں وڈیرا سائیں اپنے چیلوں اور پالتو کلتوں کے ساتھ بڑ جمان تھا عبداللہ نے جا کر سلام کیا اور پیروں کو ہاتھ لگایا سائیں گویا ہوئے چھوٹے کیا نام بتایا تھا فضلو نے تیرا ہاں عبداللہ تو جلدی سے ایسا کر کہ رسوئی سے گوشت لا کر میرے ان شیروں کتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کو کھلا دے پھر ذرا ان کو چیل قدمی کرا کے انہیں اچھی طرح نلا دے بیچارے کل شکار پر گئے تھے تھکے ہوئے ہوں گے عبداللہ ایک معمول کی طرح اٹھا اور بتائے ہوئے کاموں پر لگ گیا مگر سوالات کی ایک بوچھاڑ تھی جو ذہن پر بوجھ بنے جا رہی تھی باپ نے سختی سے ڈیرے اور خصوصاً وڈیرا سائن سے کچھ پوچھنے کا منع کیا تھا مگر عبداللہ کا ذہن تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا کیوں تھکا ہوا تو میں بھی ہوں میں نے تو کھانا بھی نہیں کھایا کوش تو دور کی بات ہے روٹی بھی نہیں ملی کیا امیر کے کتے غریب کے بچوں سے زیادہ اہم اور خیال رکھے جانے کے قابل ہوتی ہیں کیا سائیں کو ہماری حالت نظر نہیں آتی کیا سائیں کا اور میرا اللہ اور ہے اور نہ جانے کیا کیا خیر عبداللہ جیسے ہی کتوں کے کام کاج سے فارغ ہوا سیدھا وڈیرا سائن کی خدمت میں گیا اور کہا سائیں ایک بات پوچھوں اگر ناراض نہ ہو تو ہاں عبداللہ ویسے تو تیرا بولنا ہمیں سخت ناپسند پسند ہے مگر آج موڈ بہت اچھا ہے تو پوچھ لے کیا پوچھتا ہے میں کون ہوں ابے تو میرا نوکر ہے اور کون اچھا تو میرا باپ کون ہے وہ بھی میرا میرا نوکر ہے مسکراتے ہوئے کہا اور دادا کون تھا وہ بھی میرا نوکر تھا سائی کے لہجے میں رونیت اور غرور جیسے بھر آیا ہو اچھا مگر سائی ایک بات سمجھ نہ آئی ہم نسلوں سے نوکر چلے آ رہے ہیں اور آپ نسلوں سے مالک ہاں یہ تو ہے سائی مسکراتے ہوئے بولا تو عبداللہ نے اپنی بات جاری رکھی پھر آپ کے کسی بھی کام کاروبار ٹھوڑ ڈنگر یا کھیتی کا اثر آپ کے پاس کے لوگوں پر کیوں نہیں ہوتا ہم بھلے ڈاکٹر انجینئر نہ بنے مگر اس قابل تو ہو جاویں کہ دو وقت کی روٹی نصیب ہو سکے عبداللہ کی کی بات اور نظروں کا زہر کو اپنی نسوں میں سرائیت کرتا محسوس ہوا وہ سیکھ پا ہو گیا اور تیش میں آ کر اپنے نوکروں کو آواز دی کرمو ارے سابرو اوئے گدی ادھر آ مار اس پلے کو حرامی باتیں بناتا ہے اور سب کے سب عبداللہ پر ٹوٹ پڑے اندر زنان خانے میں سے کسی نے چھ آدمیوں کو ایک آٹھ سالہ لڑکے کو پیٹتے دیکھا تو عبداللہ کے باپ کو خبر کر دی فضلو بیچارہ کپ کپاتا ہوا آیا اور سائیں کے پاؤں پڑ گیا معاف کرتے سائیں پگلا گیا ہے گرمی میں بے وقوف ہے جاہل ہے معاف کر دے سائیں بچہ ہے لاتوں مکوں تھپڑوں کی زد میں جب عبداللہ کے کپڑے پھٹ گئے اور چہرہ لو لوہان ہو گیا تب کہیں جا کر سائیں کی انا کو تسکین پہنچی کہنے لگا اوئے فضلو لے جا اسے لیکن آئندہ ڈیرے پر اگر یہ نظر آیا تو تو کٹوا کے کتوں کو کھلا دوں گا فضلو اپنے لگتے جگر کو نیم بے ہوشی کی حالت میں لے کر گھر پہنچا تو بیوی نے رو رو کر جان ہلکان کر دی مگر تعجب کی بات ہے کہ عبداللہ کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کی شوخی مزید بڑھ گئی تھی درد تکلیف ہونٹوں پر بہتے خون کا ذائقہ پھٹے کپڑوں سے جھانکتا لاغر جسم اور سوجی ہوئی آنکھیں آج عبداللہ کا زہر اس کے باطن کا نظارہ پیش کر رہا تھا وہ پوری رات درد میں کمی پر سوتا اور شدت پر اٹھتا رہا فضلو کو تو جیسے آج کسی نے اندر سے ہی توڑ ڈالا ہو اپنے سامنے اپنے لگتے جگر کو پٹتا دیکھتا رہا اور اتنی جرت بھی نہیں کہ اٹھ کے بچا ہی سکے کوئی ہاتھ ہی روک لے آج پھر فضل رات بھر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھا اپنے اللہ سے نہ جانے کیا کیا کہتا رہا خلاف توقع صبح عبداللہ اٹھا تو اس کا موڈ کافی خوشگوار تھا جسم پر چوٹوں کے نشان مگر چہرے پر وہی اصلی مسکراہٹ جو اس کی شخصیت کا خاصا تھی ماں نے جلدی سے گرما گرم پراٹھا سامنے رکھا اور باپ کی کمیز سے بنائی گئی کمیز بھی رکھ دی عبداللہ ماں سے اماں یہ روٹی کہاں سے آئی تو کھا لے چپ کر کی کل کا بھوکا ہے سائیں کے ڈیرے سے آٹا لائی ہے نا تو کھاتا ہے کہ نہیں ماں نے بڑی مشکل سے آنسو روکتے ہوئے کہا عبداللہ کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا مگر ماں کے غم کو دیکھتے ہوئے روٹی کھائی اور کمیز پہن کر باہر نکل گیا عبداللہ جلد از جلد چچا دنوں کے پاس پہنچ کر اپنے دل کا غم ہلکا کرنا چاہتا تھا چچا دنوں نے عبداللہ کی شکل دیکھی تو مسکرانے لگا عبداللہ کو تو جیسے آگ ہی لگ گئی ہو چچا کیسا دوست ہے تو تو تو مجھے پھینٹی پڑی اور ہنس رہا ہے ہے عبداللہ یہ سینک ہو رہی کندن کی چچا یہ موٹی موٹی باتیں کر کے نہ جلایا کر مجھے کچھ پوچھنا ہے ہاں پوچھ چچا میں کیا کروں میری زندگی تو ختم ہو گئی ڈیرے پر جانے پر پابندی لگ گئی تجھے پتا ہے نا کل کیا ہوا ہے ہاں ہاں عبداللہ پورے گاؤں کو پتا ہے تو کیا اللہ کو بھی پتا ہوگا ہاں بیٹا وہ تو مال کی کل ہے سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے تو پھر وہ مجھے بچانے کیوں نہیں آیا سائی کے بندے آ گئے تھے نا مارنے تو تو کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں تو وہ کیوں نہیں آیا بچانے کو بیٹا ہر کام میں اللہ کی ہوئے ہے شاید تیرے ڈیرے پر کام کرنا اسے منظور نہ ہو چل تو چھوڑ اسے آ نماز پڑھ لیں مسجد جا کر زہر والی ظہر پڑھ کے چچا دینوں سبزی کی ریری لے کر گاؤں کے بس بسینڈ پر کھڑا ہو گیا اور عبداللہ اس کے ساتھ ساتھ چچا ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں تاکہ اللہ پاک خوش ہو جاوے اگر ہمیں نماز پڑھ کر خوشی نہ ہوئے تو بھی اللہ پاک خوش ہو جائیں گے چچا دنوں دیر تک عبداللہ کو دیکھتا رہا مگر جواب کچھ نہ دیا اس طرح باتوں باتوں میں دن ڈھل گیا چاند سامنے آیا تو دونوں نے گھر کی راہ لی چچا نے جاتے ہوئے کہا عبداللہ دیکھ چاند اور اس کی چاندنی کتنی پیاری ہے چھوڑ چچا ابھی تو بھوک لگی ہے جب پیٹ خالی ہونا تو چاندنی وانی کچھ اچھی نہ لگے ہے چاند سے پیاری ہیں مجھ کو بھوک میں دو روٹیاں جب کوئی بچہ مرے گا کیا کرے گی چاندنی فضلو کئی ہفتوں سے سوچ رہا تھا کہ عبداللہ کا مستقبل کیا ہوگا کئی بار خیال آیا کہ سائن سے پھر معافی مانگ کر عبداللہ کو ڈیرے پر لے آوے یہ غریب لوگوں کا واحد آسرا یہ ڈیرا ہی تو تھا مگر سائیں کے غصے اور عبداللہ کی سوال کرنے کی مستقل عادت کے ڈر سے چپ ہو رہا آج برابر والے گاؤں کے ڈیرے پر کچھ مہمان آئے ہوئے تھے ان میں کچھ بچے بھی تھے جنہوں نے پیلی شلوار قمیض کی اسکول یونیفارم پہنی ہوئی تھی یہ دیکھتے ہی فضلو کے دل میں بھی امید جاگی کہ وہ عبداللہ کو اسکول میں داخل کروا دے اس طرح شاید اسے زندگی میں کوئی کام بھی مل سکے اور اس کا وقت بھی برباد نہ ہو اگلی صبح فضلو نے عبداللہ کو تیار کیا اور گاؤں کے واحد اسکول کی طرف چل پڑا اسکول پہنچا تو دیکھا کہ تین میں سے دو کمروں میں گائیں اور بھینس بندی ہوئی تھی عبداللہ سے پھر نہ رہا گیا اور بول پڑا استاد جی کیا ڈھوڑ ڈنگر بھی پڑھنے آتے ہیں ابھی نہیں یا وڈیرا سائن کی ہیں پھر استاد جی فضلو سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ فضلو وڈیرا سائن سے اجازت لے آ ان کی اجازت کے بغیر یہاں کوئی داخلہ نہیں ہو سکتا مگر اسکول تو سرکاری ہے فضلو نے اتجاجن کہا اور سرکار سائن کی ہی تو ہے استاد جی نے لکما دیا عبداللہ نے پھر سے ٹانگ اڑائی تو استاد جی کتنے بچے پڑھ رہے ہیں اسکول میں صرف دو وہ دونوں میرے بیٹے ہیں باقی سائی نے کسی کو اجازت نہیں دی تو سائی کے بچے ابے پگلے وہ شہر کے بڑے اسکولوں میں ہوں گے وہ کوئی غریبوں کے اسکولوں میں تھوڑے ہی آئیں گے کچھ دیر کی مزید بحث حاصل کے بعد فضلو اور عبداللہ واپس گھر کی طرف چل لے گئے فضلو نے عبداللہ کا دل بڑا کرتے ہوئے کہا تو فکر نہ کر پاس والے گاؤں میں داخل کروا دوں گا تو روز گاڑی میں چلا جانا بس اڈے سے ڈرائیور میرا جاننے والا ہے وہ کرایہ نہیں لے گا میں شام کو اس کی گاڑی دھو دیا کروں گا کچھ دنوں کے بعد سائی شہر گیا تو فضلو چپکے سے برابر والے گاؤں چلا گیا پتا کرنے کو عبداللہ پورا دن اسی کا انتظار کرتا رہا فضلو آیا اور کہا وہاں داخلہ نہیں ملا اور سو گیا عبداللہ کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ ہوا کیا ہے مگر پوچھے تو پوچھے کیا رات کے پچھلے پہل عبداللہ کی آنکھ کھلی تو ابا کو اماں سے کہتے سنا ارے نیک بخت وہاں سکول میں بچوں سے کام کرواتے ہیں ان سے غلط حرکت وغیرہ بھی کرتے ہیں پورے گاؤں میں یہ بات مشہور ہے ہمارا عبداللہ تو ویسے ہی بڑا کمزور ہے شور بھی نہیں کر سکے گا اس کے نصیب میں نہیں ہے سکول تو پریشان نہ ہو اللہ کوئی سبیل کرے گا تو تو کچھ سجائی نہیں دیتا پتا نہیں کب کوئی آنسو عبداللہ کی سے نکلا اور خاک ہوا آج فضلو پھر مسجد میں انہیں مولوی صاحب کی منت سماجت کر رہا تھا کہ عبداللہ کو مسجد میں قرآن و نماز پڑھا دے اور مدرسے میں داخلہ دے دے دیکھ فضلو تیرے بچے کی کرتوت اور شہرت کوئی اچھی نہیں ہے گاؤں میں اوپر سے وڈیرا سائیں ناراض ہو گیا تو چندہ بھی نہیں ملے گا تو اگر وعدہ کرے کہ تیرا لال سوال نہیں پوچھے گا اور روز مسجد اور مردسے کی جھاڑ پونچھ کرے گا تو کل سے بھیج دے اور یوں چند گھنٹوں کی غلامی اور سوال نہ کرنے کی شرط پر عبداللہ کا داخلہ ہو گیا عبداللہ مسجد میں پڑھائی کی منازل بہت تیزی سے طے کرتا چلا گیا صبح فجر کے بعد ہی آ جاتا اور مغرب کے بعد گھر جاتا جبکہ معمول کے اوقات صبح سورج نکلنے سے لے کر ظہر کی نماز تک کے تھی خانہ بھی مدرسے میں کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا نورانی قاعدہ سورت القرآن ناظرہ تجویز سب کچھ عبداللہ نے دو سال کے عرصے میں مکمل کر لیا لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا حافظہ اس کمال کا تھا کہ سال پہلے کی باتیں یوں ہوتی جیسے کل کی بات ہو دو سال میں معمولی نوک جھونک کے علاوہ ابھی تک کوئی بڑا مسئلہ نہ ہوا تھا ایک دن مولوی صاحب نے عبداللہ کو مولوی بننے کا مشورہ دیا مولوی صاحب مولوی کسے کہتے ہیں بھائی وہ شخص جو انسانوں کو اللہ کا رستہ دکھاوے وہ مولوی ہوتا ہے تو مولوی کو رستہ کون دکھاتا ہے اسے دین کا علم رستہ دکھاتا ہے تو لوگ دین کا علم حاصل کر لیں مولوی کی کیا ضرورت ہے لوگوں میں اتنی عقل نہیں ہوتی تو مولوی کے پاس کہاں سے آتی ہے مولوی کو اللہ دیتا ہے تو لوگوں کو کیوں نہیں دیتا اور اس گفتگو کے بعد مولوی صاحب نے عبداللہ کو مولوی بنانے اور عبداللہ نے مولوی بننے کا خیال دل سے نکال دیا مدرسے میں وہ اب بھی جاتا تھا ایک استاد سے حدیث و فقہ پڑھنے مگر اب اس کے سوالوں کا سلسلہ تراز ہوتا جا رہا تھا اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں سورت الزرات آیت نمبر اکاون سے باون تک آج کی کلاس مولوی صاحب نے اس جملے سے شروع کی پوری جماعت نے اقرار میں سر ہلایا مگر عبداللہ کو بھلا آسان باتیں کب سمجھ آتی تھی کہنے لگا مولوی صاحب سمجھ نہیں آیا مولوی صاحب نے غصے میں عبداللہ کو دیکھا اور عربی اور اردو میں آیت اور اس کا ترجمہ بیان کر دیا مولوی صاحب بات نہیں بنی عبداللہ پھر گویا ہوا اب مولوی صاحب کے صبر کا پمانا لبریز ہو چکا تھا انہوں نے چیک کر کہا بد وقت سب بچوں کو سمجھ آ گیا تیرا دماغ ہے یا بھوسا کیا مسئلہ ہے جو اتنی آسان بات پلے نہیں پڑتی مولوی صاحب فرشتے موجود ہیں نا کوئی چوبیس گھنٹے رکو میں تو کوئی سجدے میں کوئی ہمدو سنا کے لیے تو کوئی طواف میں مگن اللہ تعالیٰ کو میری عبادت کیوں چاہیے آخر میری عبادت فرشتوں کی عبادت سے کیسے مختلف ہوئی چپ کر بد وقت ہر بات سوال نہ پوچھا کر اللہ کا کلام ہے اور تو منجد میں بیٹھا ہے مگر اللہ سائی نے یہ کلام ہمارے واسطے بھیجا ہے اگر میں سمجھوں گا نہیں تو عمل کیسے کروں گا مجھے فرق سمجھا دے ورنہ میں نہیں پڑھتا نماز کیا ضروری ہے کہ فتنہ بھی بنو وجہ تخلیق جہاں ہوں یہ سزا کافی ہے عبداللہ یہ الفاظ پوری کلاس میں بجلی بن کر گرے مولوی صاحب نے اس کفر کی برداشت میں اس کو کافر کا فتوا لگا دیا اور خبر گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی فضلو بھاگتا ہوا آیا ایک خلکت جمع ہو گئی چچا دینو کو بھی خبر کر دی گئی کسی نے سمجھا بچا کر عبداللہ سے کہا معافی مانگ مگر عبداللہ نہ تو معافی مانگے نہ نماز پڑھے خیر لوگوں کے سمجھانے پر مولوی صاحب نے عبداللہ کو کلمہ توحید پڑھا کر پھر سے مسلمان کیا اور فضلو سے مٹھائی کا مطالبہ مسلمان ہونے کے بعد عبداللہ نے مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب وہ سوال کا جواب تو دے دی جھگڑا ہوا ہے تجھے امان عزیز ہے کہ نہیں پر وہ سوال تو وہیں کا وہیں رہا نا لے جا فضلو اسے آ جائیں وڈیرا سائی شہر سے واپس اس گاؤں میں یہ کافر رہے گا یا میں عبداللہ پر مولوی صاحب کی بات کا کچھ اثر نہ ہوا مگر فضلو کی جان نکلی جا رہی تھی عبداللہ بامشکل گیارہ سال کا ہوگا مگر اس مسئلے پر اس پورے گاؤں کے برابر تھی گھر پہنچتے ہی فضلو نے کہا عبداللہ آج تو مولوی بھی تیرا دشمن ہو گیا سائیں پہلے ہی تجھ سے خار کھاتا ہے نہ دنیا سے یاری نہ دین سے دونوں ہی دشمن ہو گئے تیرا کیا ہوگا ابا تو مجھے زہر لا دے تیری بھی جان چھوٹے اور میری بھی اتنے میں دروازے کے باہر کسی نے آواز لگائی آنے والے چچا دینو تھے چچا دینو نے معاملے کے نزاکت کو بھامتے ہوئے بات کا رخ موڑا عبداللہ اللہ تجھے بلی پسند ہے ہاں چچا بہت پسند ہے اچھلتی کودتی کلا بازیاں کھاتی بھرتی اپنی دنیا میں مگن کیا وہ اپنے کسی بھی کام میں اللہ کی نافرمانی کرتی ہے نہیں چچا وہ کر ہی نہیں سکتی اس کے پاس اتنا دماغ تھوڑا ہی ہوتا ہے اور فرشتے کیا وہ گناہ کر سکتے ہیں امم امم نہیں چچا ان کے پاس گناہ کا جذبہ نہیں ہوتا تو عبداللہ یہی وہ من مرضی ہے جس کی وجہ سے انسان ممتاز ٹھہرا اور اپنی اسی من مرضی کی وجہ سے پکڑ ہوگی اس کی عبداللہ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا مگر فضلو کی پریشانی تو کچھ اور تھی آخر کار فضلو نے عبداللہ کی ماں کے ساتھ مل کر ایک فیصلہ کر ہی لیا اور وہ تھا عبداللہ کو اپنی بہن کے پاس پنجاب بھیجنے کا فضلو کی بہن کی شادی پنجاب کے دیہاتی میں ہوئی تھی امیر تو وہ بھی نہ مگر کم کم از ہری نہ تھے زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا اس کے شور کا اس پر کام کرتے تھے اور اولاد کوئی تھی نہیں اور یوں صبح سویرے سے پہلے عبداللہ دکھی دل اور روتی آنکھوں کے ساتھ اپنے ماں باپ اور دینو چچا کو خدا حافظ کہہ کر روانہ ہو گیا عبداللہ اپنی پھپھی سے مل کر بہت خوش ہوا صرف دو بندے ہی تو تھے گھر میں اور عبداللہ یوں بھی تنہائی پسند تھا کچھ ہی دنوں میں پھپھی نے عبداللہ کا نئی روشنی نامی سرکاری اسکول میں داخلہ کروا دیا پیلی یونیفارم عبداللہ کو بہت پسند آئی عمر کے اعتبار سے تو تو یوں عبداللہ کو پانچویں کلاس میں ہونا تھا مگر اسے اے بی سی ڈی نہیں آتی تھی لہذا چار سال کی عمر میں اسے پہلی جماعت میں اپنی سے آدھی عمر کے بچوں کے ساتھ بیٹھنا پڑا پورے اسکول میں ہیڈ ماسٹر کو چھوڑ کے فقط تین اور استاد تھے نہ مکمل فرنیچر نہ بجلی اور پانی بھی وہ جو کھوڑے گدے سب پیتے تھے مگر عبداللہ کی پیاس تو علم ہی سے ٹھیک ٹھاک بجھ رہی تھی وہ جماعتیں تین تین ماہ میں پھلانگتا چلا گیا اور صرف چودہ سال کی عمر میں نوی تک پہنچ گیا اب بورڈ کے امتحانات ہونے والے تھے لہذا پورا سال پڑھنا تھا سال کے شروع کے ہفتے میں ایک استاد نے عبداللہ کو بلایا اور نصیحت کی بیٹا مجھے بڑا پسند ہے تو ذہین ہے اچھے سوال پوچھتا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس سارے سوالات کے جواب بھی نہیں ہوتے مگر دیکھ یہ بورڈ کے امتحان ہیں یہاں پوزیشن کے لیے بڑا زبردست مقابلہ ہوتا ہے تو کوشش کر اگر کوئی پوزیشن تو نے اٹھا لی بورڈ میں تو اس بہانے شاید ہمارے اسکول کے بھی بھاگ کھل جائیں اور سرکار یہاں بھی کوئی مناسب عمارت اور انتظامات کروا دے ہمیں بڑی امیدیں ہیں تجھ سے اللہ تیرا حامی و ناصر ہو عبداللہ ایک نئے عزم ایک نئے جوش ایک بلبلے کے ساتھ اٹھا اور اس نے سوچ لیا کہ کوئی فائدہ نہیں زندگی کا اگر پوزیشن نہ آئی تو گھر جا کے پھپھی سے ذکر کیا تو وہ کچھ پریشان ہو گئی ایک تو اضافی کتابوں کا خرچ اور دوسرا وہ عبداللہ کی جذباتی طبیعت کو جانتی تھی انہیں لگا کہ اس لڑکے کی اگر پوزیشن نہ آئے تو کہیں کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے اور یوں وہ بھی دن رات عبداللہ کے ساتھ لگ گئیں اس کی تیاری میں ان چار سالوں میں عبداللہ صرف ایک ہی بار گاؤں جا سکا اپنے والدین سے ملنے ماں ملاقات پر اتنا روئی کہ آئندہ عبداللہ نے جانے کا ذکر ہی نہ کیا وہ اکثر کہتا کہ میں ایک دن ماں باپ کو اس دلدل سے نکال لاؤں گا پھپو کو بھی شاعری اور اردو سے بڑا لگاؤ تھا انہوں نے عبداللہ کی اردو اور شاعری پر بڑی توجہ کی اس پڑھائی کی رفتار بڑھانے کے لیے اسے روز کوئی نہ کوئی کتاب دے دیتی جو وہ اکثر ردی والے سے کوڑیوں کے مول خرید لیتی تھی پھپو اسے کہتی آج رات کا کھانا تب ملے گا جب یہ کتاب ختم ہوگی پروین شاکر فیض احمد فیض اکبر فضل حق حجازی سے لے کر عمران سرسیز مظہر کلیم ابو الاسر حفیظ جلندری علامہ اقبال سادی و رومی کوئی مصنف بچا نہیں تھا جس کی کتاب عبداللہ نے پڑھی نہ ہو اور حافظے کا کمال یہ کہ چھ ہزار سے اوپر شیر یاد کر چکا تھا اس سال ڈویژن میں ہونے والے تقریری اور بیت بازی کے مقابلوں میں اول پوزیشن حاصل کی پوزیشن کے بعد عبداللہ اور اس کی پھپو کی خوشی دیتنی تھی خبر پڑھتے پڑھتے عبداللہ کی نظر کمزور ہو گئی اینک لگ گئی مگر کتابوں کا جو شوق چڑھا وہ اترنے کا نام ہی نہ لیتا تھا عبداللہ کے دوستوں کی تعداد صفر تھی کبھی کبھار چچا دینو بہت یاد آتے تو اداس ہو جاتا اور انہیں خط دیکھ دیتا جس کا وہ باقاعدگی سے جواب دیتے تھے خیر وقت اپنی مقرر رفتار سے گزرتا چلا گیا آج اخبار میں میٹرک کے امتحان کا ریزلٹ تھا عبداللہ نہ تو رات بھر سویا اور نہ کسی کو سونے دیا شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو پورے محلے میں جو عبداللہ کے لیے دعا نہ کر رہا ہو تو سراپا دعا ہی بن گئی تھی ہاتھ اٹھتے ہیں نہ ہوتی ہے لبوں کو جمپیش ہم تجھے اتنے سلیقے سے دعا دیتے ہیں عبداللہ بھی رات بھر مسلے پر بیٹھا روتا رہا اللہ سائی سن لے لاج رکھ لے پوزیشن دے دے فتح نوکری لگ جاوے گی تیرا وڈا شکر ہوئے گا دیکھ میرے رب میرا باپ اور ماں باپ خوش ہو جائیں گے اور پپی تو شاید خوشی کے مارے چھوپنے لگے تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ شان حبیبی کا واسطہ تو تو قریب ہے نا مجھ سے شارخ سے بھی قریب تو سن لے نہ سننی ہو تب بھی سن لے تجھے ہی سجدہ کرتا ہوں تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے تو جاؤں کہاں بس سن لے میرے اللہ اللہ سائی میں تجھ ہی سے مانگتا ہوں میرا باپ بھی تجھ سے مانگتا ہے دادا بھی تجھ سے ہی مانگتا تھا ہم تو نسلوں سے بھکاری چلے آ رہی ہیں تیرے در کے کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجنا میرے اللہ میاں مجھے یقین ہے تو نے سن لی ہے دیکھ مجھے جھوٹا نہ کریو اس رات کے اندھیرے میں تو جانتا ہے کہ میں نے زندگی میں صرف تجھ ہی سے مانگا ہے تجھ ہی سے لینے کا یقین رکھا ہے اے میرے مالک تجھے اس بات کا واسطہ کہ تو اللہ ہے میرا اللہ ہے او میرے اللہ سن لے پتا نہیں کب عبداللہ کی آنکھ لگی پھپو نے بھی نہ اٹھایا کہ رات بھر کا جاگا ہوا تھا آنکھ کھلی جب گھر کے باہر شور تھا پورا سکول ہی گھر آیا ہوا تھا اخبار ہاتھ میں لیے عبداللہ نے پورے ڈویژن میں سب سے زیادہ مارکس لیے تھے ہر آنکھ خوشی میں تھی عبداللہ کو آج اپنے ماں باپ اور چچا دینو بہت یاد آ رہے تھے اور وہ یکدم میں اداس ہو گیا عبداللہ اسی شام اخبار کی کاپی ہاتھ میں لیے کون روانہ ہو گیا پورے رستے سوچتا رہا کہ ابا کو کیسے بتائے گا مولوی صاحب کو چڑھائے گا جو اسے مگس کہتے تھے گاؤں والوں کو دکھائے گا جو سمجھتے تھے کہ اس کے دماغ میں بھوسا ہوا ہے عبداللہ نے صبح سویرے قدم رکھا تو ابا چار پہ پڑا کچھ سوچ رہا تھا اور ماں دیچکی میں چائے بنا رہی تھی دیکھ ابا تیری بیٹی نے کیا ہے پورے نمبر سب سے زیادہ مارکس پوری ڈیویژن میں دیکھ اخبار میں بھی آیا ہے اب میں بھی صاحب بن جاؤں گا بلے بلے شاوا شاوا باپ اور ماں اپنے بیٹے کے بوسے لیتے رہے اور روتے رہے جذبات کا سمندر جب ٹھنڈا ہوا تو فضلو نے کہا چل عبداللہ سائیں کو دکھاتے ہیں اسے بھی تو پتا چلے کہ میرے بیٹے نے کیا کیا ہے اس نے تجھے گالی دے کر نکالا تھا نا چل آج اسے بتاتے ہیں عبداللہ گویا ہوا چھوڑ دے ابا مجھے پسند نہیں تیرا وڈیرا پھر کوئی ہنگامہ کرے گا مجھے ڈر لگتا ہے ابے کچھ نہیں ہوگا نوکروں کی خوشی میں مالک خوش ہوتے ہیں چل آج میں سینہ تان کے کوئی بات کر سکوں گا زندگی میں پہلی بار آج میں اس گاؤں کی زمین پر فخر سے چل سکوں گا آج میں کپڑا کندھے پر رکھ کر نہیں پکڑی بنا کے پہنوں گا تو چل تو سہی اور یوں عبداللہ چار نہ چار ڈیرے کی طرف روانہ ہوا ڈیرے پر پہنچے تو سائی موجود تھا مگر موڈ کچھ خراب ہی معلوم ہو رہا تھا فضلو تو اپنی ہی دھن میں مست کہنے لگا سائی یہ میرا لونڈا آیا ہے آج پنجاب سے اس کا آج میٹرک کا رزلٹ نکلا ہے اچھا کتنے پرچوں میں فیل ہوا ہے سائی نے مزکیا میں پوچھا نا سائی نا ٹوپ کیا ہے پورے ضلع میں یہ دیکھ اخبار میں نام آیا ہے سائی آپ کا بیٹا بھی تو شہر میں میٹرک امتحان میں گیا تھا چھوٹے سائی نے تو کمال ہی کر دیا ہوگا یہ سنتے ہی سائی کی آنکھیں ہو ہو گئی ان کا بچہ چار پرچوں میں فیل گیا تھا کہنے لگے حرامو سن میرا مجاق اڑاتے ہو سن لیا ہوگا کسی سے یہ تیرے پلے نے بتایا ہوگا اخبار پڑھ کے ٹھہر ذرا میں نکالتا ہوں تیرا گھمنڈ فضلو کی تو جیسے روح ہی نکل گئی اس نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ ایسا ہوگا کہنے لگا نہ ہم تو تیری ملکیت ہیں مجھے نہ پتا تھا پیپرز میں غلطی ہو گئی ہوگی چھوٹا سائیں تو ملک میں سب سے زیادہ ہوشیار ہے مگر جو تیر کمان سے نکل گیا وہ واپس کہاں آتا ہے سائن نے اخبار پھاڑ کے فضلو کے منہ پر مارا اور لاتوں گھونسوں کی بارش شروع کر دی اب عبداللہ سے نہ رہا گیا اس نے بھاگ کر سائیں کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا سائیں معاف کر دے ہمیں کیا پتا تھا چھوڑ دے میرے بابا کو سائیں غصے میں آپے سے باہر ہو گیا اور ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا نہیں چھوڑتا حرامی کی اولاد کیا کرے گا عبداللہ کیا کہتا صرف اتنا کہا کہ اللہ پوچھے گا اللہ پوچھے گا بس پھر کیا تھا فضلو کی پٹائی ختم اور عبداللہ کی شروع جب اور اس نوکروں نے مار مار کے باپ بیٹا کو ادموا کر دیا تو نہ جانے کیوں سائیں کو ایک خیال آیا کہنے لگا ہاں یہ ٹھیک ہے یہ میری ملکیت ہی تو ہے فضلو نے ٹھیک کہا مگر سے بھی تو ملکیت ہیں میں نشانی کے طور پر انہیں گرم سلاخوں سے دیتا ہوں جو میرا نشان ہے مجبوراً عبداللہ کے کپڑے اتروائے گئے کمر پر کھولتی ہوئی سلاخ سے نشان لگا دیا گیا چیخوں سے آسمان ہل گیا مگر زمینداروں کے جو مالک ہوتے ہیں ان کا دل کب کوئی چیز خاطر میں لاتا ہے سائی نے بڑے لہجے میں کہا اب سالہ ساری پگڑی کے نہیں آئے گا ہاری پیدا ہوا ہے ہاری مرے باپ بھی ہاری تھا تو بیٹا بھی ہاری مرے گا اگر آج کی پٹائی سے بے غیرت بچ بھی گیا تو اور پھر سائیں کے بندوں نے اللہ کے بندوں کو اٹھا کر ان کے گھر کے سامنے پھینک دیا